بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا آمنوا وعملوا وتواصوا وتواصوا بالحق بالصبر اس صورت کا ترجمہ آپ بھائیوں کو مجھے امید ہے علم ہوگا مجھے عصر اور زمانے کی قسم ہے سب انسان فیل ہو رہے ہیں ناکام ہو رہے ہیں سب انسان سب انسان آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ناکام جا رہی ہے مگر جو چار کام کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے تین والا نہیں ہو سکتا دو والا نہیں ہو سکتا ایک کام کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا کامیاب وہ ہوگا جو چار کام کرے آمنو نمبر ایک جس کا ایمان درست ہو جس کا ایمان درست نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ایمان کے ساتھ انسان انٹر ہوتا ہے اسلام میں اور جو انٹر نہیں ہوا اس کے کسی کام کا کوئی اعتبار نہیں وہ ہم جو اندر آنے کے بعد فارغ نہ بیٹھے نیک کام کرے اور پھر نہ صرف خود نے ایک کام کرے مطلب بالحق دوسروں کو بھی اس کا کہے کیونکہ ایک زمانہ تھا ہر علاقے کے لیے کوئی نہ کوئی نبی رسول آیا کرتا تھا حیدرآباد کے لیے کم از کم ایک نبی ضرور آتا اگر وہ زمانہ ہوتا ایک ایک وقت میں ایک ایک علاقے میں دو دو نبی بھی آئے ہیں موسا علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام ہے ادھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام السلام ہے تو سات کی بستی میں لود علیہ السلام ہے ایک زمانے میں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام السلام پریشان ہو گئے کہ یہ فرشتے کسی کام کے لیے آئے ہوں گے تو کہنے لگے فکر نہیں کرو ہم لوت علیہ السلام کی قوم کے لیے آئے ہیں تو ایک زمانہ تھا تو ایک زمانے میں کئی کئی نبی اور ایک ایک علاقے میں کئی کئی نبی آتے رہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کسی اور جگہ میں کوئی اور آئے گا نہ کسی اور زمانے میں کوئی اور آئے گا تو اتنا بڑا گیپ کون پورا کرے گا کہا تھا بالحق اس امت کا ہر فرد وہ کام کرے گا جو سب کام انبیاء کیا کرتے تھے ایچ ڈی اے والے آتے ہیں بلدیا والے کچرا اٹھانے کے لیے صفائی وفائی کرتے ہیں تو اتنے کروڑ کی آبادی میں یا اتنے لاکھ کی آبادی میں تھوڑے سے لوگ کچرا صفائی کرتے ہیں تو آپ کو پھر بھی شہر پوری طرح صاف نظر نہیں آتا لیکن اگر ہر آدمی کچرا صاف کرنے لگ جائے شہر صاف ہو جائے گا ایک دم تو ہر فرد نہ صرف خود ایمان لائے عمل صالح کرے بلکہ وہ کچرا بھی صاف کرے نیکی کا حکم دے برائی سے روکے اور جب یہ کام کرے گا تو کچھ لوگ ان کو اپوز کریں گے ان کی مخالفت کریں گے ان کو تکلیف دیں گے صبر گھر سے نکلنا سفید پوش کا پیسے ویسے والے کا اور جا کر کے کسی کو کہنا کہ تو یہ نیکی کر اس برائی سے بعد آ جا اس کے لیے دل گردہ چاہیے اس کے لیے صبر چاہیے تو کہا واطر صبر وہ چوتھا کام یہ کرتے ہیں کہ آپس میں صبر کی تلقین کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس صورت پر بہت عمل کرتے تھے اور جب بھی کبھی جمع ہوتے اس وقت تک الگ الگ نہیں ہوتے تھے جب ان میں سے کوئی نہ کوئی دوسرے کو یہ صورت نہیں لیتا تھا امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر سارے قرآن کی جگہ پر یہ صورت نازل ہو گئی ہوتی تو بھی اللہ کا عذر ختم ہو جاتا لوگوں کا عذر ختم ہو جاتا کہ اللہ تیری طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا عذر ختم ہو جاتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمیں تو معلوم نہیں یہ ہم کیا کرتے کیوں اس میں پہلے ڈرایا گیا ہے کہ تم سب فیل ہو اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ چار کام کرنے والا کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ زندگی کا منشور ہے زندگی کا ایک طریقہ کار ہے چلنے کے لیے بہترین اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب آپس میں جمع ہوتے تو الگ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورج ضرور سنایا گیا تو میرے عزیز بھائیوں یہ جہان ہم ایسی گاڑی پہ سوار ہیں ہر گاڑی کی اپنی آواز ہوتی ہے تانگے کی اپنی آواز ہوتی ہے نا بس کی اپنی آواز ہوتی ہے اس گاڑی کی آواز وہ کلاک کی جو ٹک ٹک ہے نا یہ اس گاڑی کی آواز ہے ہم اس گاڑی پر سوار ہیں جو ٹک ٹک کر کے چلتی ہے اور اس کی منزل قبر ہے مکمل گاڑی کی منزل تو قیامت ہے اور ہر فرد کی منزل قبر ہے جس جس کا اسٹاپ آتا چلا جاتا ہے وہ اترتا چلا جا رہا ہے اور جس کا اسٹاپ نہیں آتا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے گاڑی اگر ایئر کنڈیشنڈ ہو اور آرام دہ سیٹیں ہوں ڈائیو کی گاڑی ہو تو بس اوقات آدمی سو جاتا ہے اپنے اسٹاف سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور اگر گاڑی نان اے سی ہو سگریٹ پی رہے ہو لوگ رش سے بھری ہوئی ہو تو پھر پریشان ہوتا ہے کہ کب میری منزل آئے گی اور میں اس سے اتروں گا پھر اس کو نیند نہیں آتی وہ گاڑی سے اترتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور اگر شدید گرمی میں اے سی گاڑی سے نکلو تو اگر سے منزل آ گئی پریشانی تھوڑی ہوتی ہے گرمی لگتی ہے ایسے ہی جو اس جہان میں آرام دہ زندگی گزارتے ہیں وہ سو جاتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ آرام دہ گاڑی میں بھی جگاتا رہے وہ الگ چیز ہے ورنہ عام طور سے لوگ سو جاتے ہیں اپنی منزل کو بھول جاتے ہیں اور پھر جب منزل آتی ہے تو ان کا گاڑی سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولو بلکہ قرآن حکیم اللہ فرماتے ولو ترا ظالمون فی غمرات الموت کاش آپ دیکھیں جب ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوتے ہیں ون ملا تو باس تو فرشتے تھپڑ کس کے کھڑے ہوتے ہیں آخری جو انفسکم نکلو باہر الیوم تجزون عذاب الہون آج تمہیں توہین کرنے والا عذاب دیا جائے گا ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا اور جو مومن ہے اس کی جب روح نکلتی ہے وہ تو پرانی سی نان اے سی بدبو والی گاڑی سے جب نکلتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے فرمایا اس کی روح ایسے نکلتی جیسے مشکیزہ پانی سے بھرا لٹکا لٹک رہا ہو اس کا دھاگا تھوڑا سا ڈھیلا کرو تو پانی نکلتا اور رب کے باغی کی روح نکلنا نہیں چاہتی جیسے چور کے پیچھے پولیس ہو اور گھر میں چھپا ہوا ہو اس کمرے سے اس اس اس کمرے کمرے میں میں پولیس تلاش کرتی پھر رہی ہو جیسے اس کا نکلنے کو دل نہیں چاہتا ایسے یہ چونکہ چور ہے رب کی بغاوت کرتا رہا اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اس کا نکلنے کو دل نہیں چاہتا اور جیسے کانٹے دار لوہے پر بھیگی ہوئی روئی رکھ کر اس کو کھینچا جاتا ہے وہ تار تار ہو جاتی ہے اس کی روح بھی جسم میں تار تار ہو جاتی ہے لیکن نکلنا پھر بھی پڑتا ہے روح تار تار ہونے کا معنی یہ کہ ابھی ابھی ٹانگ ہل رہی ہے اب بازو نہیں ہل رہا اب بازو ہل رہا ہے باقی جسم بیکار ہو چکا اب سارا جسم بیکار ہو چکا دل چل رہا ہے ہے اب کچھ کچھ حصے میں روح میں نہیں ہے تو پھر یہ الگ موضوع ہے کیسے کیسے اس کو جہنم کے فرشتے بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں اللہ اللہ محفوظ رکھے تو میرے جی بھائیو یہ جہان کسی کا نہیں ہے اگر کوئی نیک ہے تو اس کو اس تکلیف میں رہنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو جیل ہے اس کو یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے برا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کب تک برداشت کرے گا اگر کسی نیک کو کنسیشن ملنی ہوتی کوئی ایکسیپشنل کیس بنانا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں نہ جاتے اور اگر یہ دنیا کسی بد کے لیے ہوتی برے کے لیے ہوتی تو ابو جہل ابو لاہب ان کو یہاں فرعون کو رہنے دیا گیا ہوتا یہ تو کسی کی بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ما اگر یہ ساری دنیا اس کے سارے انسانوں کی قیمتیں اس کے یورینیم اور پیٹرولیم کی قیمتیں اس کے سونے اور چاندی کی قیمتیں ساری اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا کہ میری اتنی مہنگی دنیا میں تمہیں کیوں دوں تو کافر ہے لیکن کیونکہ اس کی قیمت رب کے نزدیک کچھ نہیں ہے اس لیے کافر کو زیادہ دیتا ہے قرآن حکیم کی ایک آیت ہے میں اس پہ غور کرتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں سورہ زخرف زخرف کا معنی سونا جس آیت کی وجہ سے سورت کا نام زخرف ہے اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ یہ جہان جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ میرا دل چاہتا تھا میں چاہتا تھا اللہ سے میں چاہتا تھا کہ جو جتنا کوئی میرا باغی ہوتا چلا جائے جتنا مجھ سے دور ہوتا چلا جائے میں اس کو دنیا زیادہ دیتا چلا چلا جاؤں اور جتنا میرے قریب تر ہوتا جائے میں اس کو دنیا سے بچاتا رہوں اور قریب والے کی حد یہ ہے کہ بس گزارا چلے تن کے کپڑے اور لکما بس چھت رہنے کو بس اس سے زیادہ نہیں اور دور والے کی آخری کیا حد ہے کہ اس کے گھر کی سیڑھیاں اور اس کی چھت آر سی سی کی نہیں سونے اور چاندی کی ہو اور اس کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوں لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ان کی چھتیں چاندی کی ہوں ومعارج علیہ يظهرون اور سیڑھیاں چاندی کی ہوں اور ولبیوتهم ابوابا وسررا علیہ يتكئون ان کے دروازے اور ان کے پلنگ بیڈ وزخرفا سونے کے ہوں ہم تو یہ چاہتے تھے تو اللہ پھر آپ تو جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں تو یہ پھر کیا کیوں نہیں فرمایا مجھے تمہارے ایمان پر ترس آ گیا کہ کہیں دل مل نہ ہو جائے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا اگر ہمیں تم پہ ترس نہ آتا ہوتا ہم تم تم کہ سارے کافر ہو جاؤ گے تو آپ دیکھ لو سوچ لو اگر آپ کے بغل میں ایک صاحب کا بنگلہ اس طرح کا ہو کہ چھت اس نے آپ کے سامنے سونا پگلا کے ڈالی ہو اور دروازہ سونے کا ہو سیڑھی چاندی کی ہو تو سب کہیں گے بھی وہی کام کرو جو یہ کرتا ہے اور وہ رب بن جائے گا آپ دیکھو کتنے لوگ سونے کی وجہ سے رب بنے ہوئے ہے نا دنیا کی چمک دکھا کے رب بنتے دیکھے آپ نے ہوتے انسان ہیں اور کہلاتے رب ہیں اس لیے کہ ان کے پاس مال زیادہ ہے تو کہا ولولا یکون الناس امتا واحدہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم سارے کافر ہو جاؤ گے تو ہم یہ کرنا چاہتے تھے کہ جتنا کوئی رب کا بھاگی زیادہ ہو اس کو مال زیادہ دیتا حتیٰ کہ اس کا گھر سونے اور چاندی کا ہوتا لیکن ہم نے اس لیے نہیں کیا تم پہ ترس آیا اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ نوز باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ فکر ہوگی کہ مجھے کون مانے گا اس کو ماننے والے بہت ہیں آپ اس کمرے میں جتنے بیٹھے اتنے اور آ سکتے ہیں اتنے خالی پڑا ہے ساری دنیا کے سارے انسان اگر حیدرآباد میں کھڑے کر دیے جائیں تو ساری دنیا خالی ہو جائے گی اور صرف حیدرآباد میں سما جائیں گے کوئی کمرہ شمرہ نہ ہو یہاں پہ چٹیل میدان ہو ساری دنیا کے لوگ کھڑے کرو چلو سندھ میں سما جائیں گے سارا علاقہ خالی پڑا میں تو ایک فٹ میں کھڑا ہوتا ہوں لیکن آسمان کی حالت یہ ہے فرمایا آپ آتی سما آسمان چیختا ہے جیسے موٹا آدمی کوئی کسی تختے پہ چڑھ جائے تو آواز نکلتی ہے نا فرمایا آپ آتی سما آسمان چیختا ہے وہ کا رہا اور حق بنتا ہے کہ وہ چیخے آسمان کا حق ہے کہ وہ چیخے اس لیے کہ اس پر ایک بالش خالی جگہ نہیں کوئی نہ کوئی کی بغاوت کریں گے تو اللہ اللہ اللہ اللہ کی بات کوئی نہیں کرے گا رسول صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی کے اوپر آسمان پر بیت المعمور ہے اور اس کا طواف روزانہ ستر ہزار رشتے کرتے ہیں اور جو ایک بار کہا جاتا ہے اب اس کی باری نہیں ہے ہماری کیا اوقات ہے ہم کس گنتی منتی میں ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں ان اولکم آخر جن رکھو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انسان سارے کے سارے کان والا اب جل کر گرج نبی انبیاء صلاح کیا صحابہ سارے کے سارے اگر اللہ کے باغی ترین شخصیت جیسے ہو جائے ابو جہل ابو لہب جیسے ہو جائے فرعون اور شداد جیسے ہو جائے مانا کا تدارے کا میں اہلی شیعہ میری بات سے کوئی فرق نہیں ہے سب کو دور میں ڈال دوں ہوائی ولو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کرم علی واحد اگر ساری کائنات کے جن اور انسان مرنے والے اور آئندہ آنے والے سارے کے سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں بولے ما زاد عندی میری بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا تم میں جانے کام بھولے کرتے ہو کچھ نہیں ہو پاؤں میں مر جا ہے نفس جو نیکی کرے گا اس کو فائدہ ہوگا جو مزدور مزدوری کرے گا وہ مزدوری پائے گا جو نہیں کرے گا اس کو مزدوری نہیں ملے گی اللہ کو نہ تیری عبادت کا فائدہ ہے نہ تیرے نہ کرنے کا کوئی نقصان ہے لیکن یاد رکھ یہ جس پیپر میں تو بیٹھا ہوا ہے جس امتحان میں تو بیٹھا ہوا ہے جس ایگزامیشن ہال میں تو بیٹھا ہوا ہے یہ اس میں کوئی سپلیمنٹری نہیں آتا اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوتی جو ایک بار اپیئر ہو جاتا ہے قیامت تک دوبارہ نہیں آتا اگر آپ کی حیدرآباد کی جام شروع یونیورسٹی اعلان کر دے کہ جو طالب علم ایک دفعہ آ گیا اور اس نے پیپر دے دیے اور وہ اس میں فیل ہو گیا وہ ساری زندگی نہ صرف اس یونیورسٹی میں نہیں آ سکتا بلکہ ہم اس کو کسی دنیا کی یونیورسٹی میں نہیں جانے دیں گے تو کیا بنے گا حالانکہ ایسا اگر اعلان ہو جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ایک طالب علم بی اے میں فیل ہو کر سیڑھ بن جاتا ہے اور پاس ہونے والا اس کا نوکر بن جاتا ہے کچھ فرق نہیں پڑا اس کو لیکن دھمال ہو جائے گی مظاہرے ہوں گے گاڑیاں جلیں گی یہ ظلم ہے کہ جو بچہ ایک بار فیل ہوگا دوبارہ نہیں آ سکتا لیکن میرے عزیز کبھی آپ نے یہ سوچا میری بہن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جس پیپر میں تو بیٹھی ہوئی ہے اس میں یہی قاعدہ ہے کہ تیرا پیپر کبھی بھی چن سکتا ہے اور دوبارہ کبھی امپروومنٹ نہیں کر سکے گا یہ پیپر لکھا رہتا ہے کہ تین گھنٹے اس کا ٹائم ہے تین گھنٹے سے پہلے آپ کو کچھ پوچھ نہیں سکتا لیکن جس پیپر میں سب بیٹھے ہوئے ہیں اس میں وہ جب چاہے چھین لے نوٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے بیمار ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بیمار ہی مرے بچہ ہے تو بچہ بھی مر سکتا ہے لڑک پر بھی مر سکتا ہے جوانی میں بھی جاتے ہیں بوڑھے کو تو پھر جانا ہی اس کے بعد تو مرحلہ ہے ہی نہیں ہم کس قدر حساس ہیں اور ہماری زندگی کس قدر قیمتی چیز ہے اور وہ گزرتی جا رہی ہے اور ہم صحیح طرح سے بیٹھے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو اللہ کو جا کر دکھائے کرنا ہم یہ کرتے ہیں یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فبا من اللہ وہ اللہ کا غضب لے کر واپس گئے واپس گئے لفظ کیا بولا قرآن نے واپس گئے کیا مانا ادھر سے آئے تھے ادھر واپس جانا ہے اور وہ رب کا غضب لے کر گئے آپ بند کر کے ذرا سوچو اگر میں ابھی مر گیا تو میں کیا لے کر واپس جاؤں کیا یہ اسٹوڈینٹ کیسے تھے اللہ کو کہ اللہ یہ کام دے کے میں تو پڑھتا تھا جب سے بچہ بچی جمع ہو جاتا ہے اس کی نیکی برائی کی کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے وہ ساری زندگی اسٹوڈنٹ رہے اللہ کو پرواہ نہیں ہے اللہ نے تو یہ پوچھنا ہے کہ جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا وہ کیا ہے کیا بنے گا اللہ کے دربار میں جائے گا اللہ چولہے میں ڈال دے گا کہے گا اللہ ربنا اب سرنا فرجعنا یہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں سب ہمیں ہو سکتا ہے یہ اجنبی لگے اس لیے کہ ہم قرآن سے اجنبی ہو چکے ہیں اللہ اب سب نہ آنکھوں سے دیکھ لیا وس نہ کانوں سے سن لیا فرج نہ واپس لٹا دے ان کے روز اب نیکی کر کے آئیں گے اب ہمیں بہت سمجھ آ گی کیا جواب ملے گا کال سکوفی ہا بڑا جاؤ دلیل ہو جاؤ ہم تم سے بات نہیں کرنا واپسی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے جی جمعرات کو آتے ہیں غلط بات ہے اگر نیک ہے تو وہ آنا چاہتا نہیں اگر برا ہے تو اس کو آنے دیتا نہیں جو گیا سو گیا نو ریٹرن واپس نہیں آ سکتے کس قدر خطرناک بات ہے کہ ہم ہر وقت موت کے منہ میں ہیں ایک سو بیس کی اسپیڈ سے یہ جا رہا ہے ایک سو بیس کی وہ آ رہا ہے یہ ٹکرائے کتنی اسپیڈ سے دو سو چالیس کی اسپیڈ اور ہم ہر وقت اس میں ہوتے ہیں یہ چھتیں گر کے لوگ مر جاتے ہیں یہ زمین پھٹ کے پیٹ میں لے لیتی ہے ہم کہیں محفوظ رہی ہے جہاز گر جاتے ہیں ریلے ٹکرا جاتی ہیں ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں اور نہیں تو چل رہی ہے اللہ محفوظ رکھے سب کو ہم کس بہت بلیوں میں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے جنازے نکلتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہی مرا نا میں تھوڑے مرا اور جو مرا ہے وہ بھی گھر سے مرنے کے لیے نہیں آیا تھا وہ بھی جینے کے لیے آیا تھا دسیوں پروگرام لے کر آیا تھا لیکن گھر نہیں جا سکا ایک گا ہم بھی نہیں جا سکیں پھر ہمارا کیا بنے گا واپسی ختم اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں گزارا کرتے رہے فاقوں کے ساتھ زندگی گزاری اور ہر وقت آخر کی سوچ رکھی ہر وقت آخر نظروں کے سامنے رہی نظر ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ایک آدمی یورپ جاتا ہے جا کر کمائی کرتا ہے پھر مہینے کے بعد ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں ہاں کتنے بھیجے ہاں؟ وہ کہتے بیمار ہو تو تھوڑے کم بھیجے تو نے کتنے بھیجے اور اتنے بھیجے ان کی حالت دیکھو وہی لو کوالٹی کی گاڑی رکھیں گے لو کوالٹی کی رہائش رکھیں گے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہاں سے کوئی امریکہ جائے سعودیہ کویت جائے اور جا کر کے واپس آئے تو بولے کیا لائے ہو بھائی جی، کچھ بھی نہیں کماتا رہا اور کھاتا رہا اور آ گیا ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں سبھی تم پاکستان میں جو بھیج رہا ہے کیوں بھیج رہا ہے کہتا جی اصل میں میرا یہ وطن نہیں میرا وطن اصل پاکستان ہے میں چاہتا ہوں وہاں گھر اچھا بن جائے میں چاہتا ہوں وہاں رسمنٹ کے پیسے مل جائے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں تو چلو لیکن یہاں آتا ہے تو کتنی بار ایسے ہوا کہ اللہ نے اس کو سمجھایا کہ تو نے غلط سوچا تھا پاکستان کو اپنا مستقبل سمجھتا تھا پاکستان کو اپنا وطن سمجھتا تھا نہیں نہیں نہ وہ تیرا وطن تھا نہ یہ تیرا وطن ہے تیرا کہیں اور وطن ہے اور وہاں نے اچھا مکان نہیں بنوایا وہاں کی انویسٹمنٹ جمع نہیں اگر تیرا یہ نظریہ ہے کہ اپنے وطن میں اچھا مکان بننا چاہیے تو پھر تیرا یہ وطن نہیں ہے تو یہاں کامیابی کی چار چیزوں میں میں آج کے مختصر وقت میں صرف پہلی چیز بیان کر سکوں گا اس کا بھی کچھ حصہ سب نہیں کہا الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان کیسے لایا جاتا ہے کلمہ پڑھا جاتا ہے بندہ مومن بن جاتا ہے کلمہ کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آج میں اسی کلمے کی تھوڑی وضاحت کروں گا اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں تو یہ ترجمہ تو سب کرتے ہیں جو مسلمان نہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ کائنات کی پیچھے ایک ذات ضرور ہے کوئی اس کا نام گاڈ رکھ لیتا ہے کوئی رام رکھ لیتا ہے کوئی کچھ رکھ لیتا ہے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے لا الہ الہ کمانا معلوم محبوب کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا عبادت تو بہت لوگوں کی ہوتی ہے لیکن وہ لائق نہیں ہے اگر یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کرواتا ہی نہیں کسی کی ہوتی ہی نہیں ہے تو غلط بات ہے عبادت تو ہو رہی ہے کوئی قبر کی کوئی شجر کی کوئی حجر کی کوئی زندوں کی کوئی مردوں کی پوجا تو کر رہے لوگ لیکن اس کا صحیح مانا یہ کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے لائق سے فکر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ کلمہ اتنا عظیم ہے اس کو پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کو پڑھنے سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس کے تقاضے پورے کرے صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دے گئے کہا سلام بھائی کئی بتا دو کہا کیا حال ہے تیرا اس نے حال میں بتایا تو اگلی بات کیا تھی وہ کل لا اللہ بچے کلمہ پڑھ لے جوان تھا اپنے ابا کی طرف دیکھتا ہے اس کا ابا کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا پڑھ لو دل سے تو مانتے تھے نا سچے نبی ہیں ادھر اس نے کلمہ پڑھا ادھر اس کی رو نکلی کلمہ کا فائدہ کیا ہوا جہنم سے نکل کے جنت میں ایک زبان کی حرکت زبان کی ایک حرکت سے زمین آسمان کا فرق نہیں اس سے بھی زیادہ فرق ہو گیا اور جو یہ نہیں پڑھتا جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے اس کی نیکی کو وہ نہیں ہوتی پرانے حکیم میں اس بارے میں کم از کم دو آیات ہیں رب الجلال فرماتے ہیں سورہ زمر کے آخر میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کہہ دیا کرو بھائی یہ حق ہے یہ فرض ہے آواز آئے نہ آئے لیکن کہنا ضروری ہے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے یہ نوٹس بھیجا تھا وَإِلَى کب لکھا آپ سے پہلے سارے انبیاء کو یہ کامن نوٹس ہے جو سب کو بھیجا تھا لن اشرفتا اگر تو نے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو میرے برابر بٹھا لیا کھڑا کر لیا لیا بطن عمل کا تیرے سارے عمل برباد ہو جائے ورنہ تکور خاصرین کیا مطلب فیل ہو جائے یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کے ترجمے کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کا مانا چینج کرنا چاہے حالانکہ نبی علیہ السلام سے شرک ہو ہی نہیں سکتا اللہ ان کی ڈائریکٹ نگرانی کرتا ہے تو یہ ان کی امت کو بتایا گیا ہے کہ آپ بچ کے رہنا اللہ کے سوا کسی کو برابر نہ لانا دوسری آج سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ اٹھارہ نبیوں کا ذکر فرماتے ہیں اور پورے قرآن میں کہیں اور ایک جگہ پر اتنے انبیاء کا ذکر نہیں ہے فرمایا من آبائهم وذریاتهم واخوانهم اجتبيناه وهديناهم الى صراط مستقيم ان کے ان نبیوں کے بھائی ان کے بیٹے اور بھی ہم نے نبی بنائے تھے ان کو ہدایت دی تھی ولو اشرکو اگر یہ اللہ کے مقابلے میں میرے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر لیتے بات تو ہم ان کے سارے امال کو کاٹ کر کے رکھتے اللہ تعالیٰ کو شرکت پسند نہیں ہے کہ یہ مخلوق ہو کر میرے برابر کسی اور کو سمجھے میری صفات کسی اور میں سمجھے میری عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کرے بندہ میں نے بنایا ہو اور پوجا کسی اور کی کرے اللہ کو پسند نہیں ان شرک نہ ظلم نا شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں تو یہ خطرناک بات ہے کہ انسان پیسہ لگائے محنت کرے کوشش کرے ایک ہے سست آدمی عقیدہ خراب ہے نیکی نہیں کرتا شراب پیتا ہے گانے گاتا ہے اور آڑے تیڑے کام کرتا ہے وہ بھی جہنم میں ہو اور یہ نماز پڑھنے والا یہ صدقہ کرنے والا یہ یہ بھی وہی ہو کیوں کرتا تھا اور مت سمجھے کہ صرف اللہ کا باغی چور ڈکیٹ بدماش بدکار ہی جہن میں جائے گا کتنے ہی ایسے بھی جائیں گے جو اپنے حساب سے بہت نیکیاں کرتے رہے ہوں گے وہ بھی جائیں گے یہ صورت آپ ہر جمعے والے دن سنتے ہوں گے ادا کا حدیث الغاشیہ کبھی وجوہ ہو دن خاصہ کچھ چہرے اس دن ڈرے ڈرے ہوں گے سہمے سہمے ہوں گے یہ کون ہے عاملت عاملت الناصبہ کرنے والے صبل کر کر کے تھک جانے والے تھوڑے بہت نہیں کمرے دھوری کر لینے والے پیسہ پانی کی طرح بہا دینے والے عاملت عمل کرنے والے ناصبہ کر کر کے تھک جانے والے تفلا نارا حامیہ جہنم میں جائیں کیوں مالک کے برابر کسی اور کو کھڑا کر لیا اور یہ کام اللہ کو بالکل پسند نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں حدیث قدسی ہے فرمایا اللہ فرماتے ہیں یبنا آدم ہے آدم زادے انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا اگر تو میرے پاس آئے اور تیرے ایک کے گناہوں سے سارا سندھ بھر جائے سارا پاکستان بھر جائے سارا ایشیا بھر جائے سارا افریقہ بھر جائے سارا آسٹریلیا امریکہ بھر جائے ساری خشکی بھر جائے ساری تری بھر جائے تیرے ایک کے پاپ اور گناہ ہوتے اگر ان گناہوں میں یہ گناہ نہیں کہ تو نے میرے برابر کسی کو کھڑا کیا ہوگا برا کرا زمین ہر کے بخشش دے کے تجھے دن کو یہ تو بولے بہت خطرناک کہ اللہ کا بندہ ہو اور اس کے برابر کسی اور کو سمجھے تو ہم نے کیا پڑھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پہلے یہ بات سمجھے کہ اللہ کے سوا کیا ہے کائنات میں دو ہی کیٹیگریز ہیں تیسری کوئی نہیں اور آپ لا نہیں سکتے ایک کا نام خالق ہے اور دوسری کا نام مخلوق ہے کوئی تیسری ہے بیچ بیچ کی کوئی ہو کوئی نہیں اور خالق کتنے ہیں ایک ہے اور جو خالق نہیں وہ سب مخلوق ہے جبریل امین بھی مخلوق ہیں محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں ابو بکر صدیق علی بن ابی طالب بھی مخلوق ہیں علی حجویری اور عبد القادر جیلانی بھی مخلوق ہیں خالق صرف ایک ہے اور جب ہم ناچیز اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنے بلند نظر آتے ہیں کہ اللہ کے سوا ان کے برابر اور ان سے اونچا کوئی نظر نہیں آتا سمجھ آ گئی لیکن جب ان کے مقام پر بیٹھ کر ہم اپنے رب کی شان کو سوچتے ہیں تو بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے جتنا ہمارا اور نبی علیہ سلاط السلام کا فرق ہے وہ دونوں مخلوق کا آپس کا فرق ہے اور وہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے اگر ساری کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت کہ جن کے نہ کوئی برابر آ سکا نہ ان سے آگے بڑھ سکا وہ خالق نہیں وہ رب کی مقابلے کی ذات نہیں وہ اللہ کے برابر نہیں وہ خالق نہیں وہ خالق کا جز نہیں وہ خالق والی صفات کے حامل نہیں تو پھر اور کون فارم آ سکتا ہے کس کا نام لیں گے کوئی جس کا بھی نام لے ہوئے اس کو ایک سوال کرو کہ جس کا تم جس کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہو مجھے یہ بتا دو کہ وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے کم تر ہے یا ان کے برابر اگر تو کہے ان کے برابر ہے تو جوتا اتار لو تو وہ اس کے لائق ہے اور اگر وہ کہے کہ نہیں کم تر ہے تو اس کو کہو کہ جب ان سے اعلیٰ شخصیت رہو کہ شریک نہیں ہو سکتی تو تیرا کم تر کیسے شریک ہو سکتا ہے ہزار کرامتے اس کی ہوں کچھ تیری شوق بازیاں ہوں گی کچھ تیرے اضافے گھر بیٹھ کے بنائی ہوئی کرامتے ہوں گی اور ہو سکتا کوئی نہ کوئی ان میں ہو بھی تو وہ رب کا رب کے مقابلے میں عبادت میں شریک بن سکتا نہیں بن سکتا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے نہیں اور جو اللہ نہیں وہ اللہ کے علاوہ ہی ہے اللہ ہے اور باقی سب کچھ اس کے علاوہ ہے ہم دیکھتے ہیں گھروں میں اللہ اور محمد برابر میں لکھا رہتا ہے یہ بھی برابر کی شخصیات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جو کافروں کو خط لکھتے ہیں وہ ایسے خط کو قبول نہیں کرتے جب اس پر کوئی مہر سمجھ نہ ہو تو آپ ایک مہر بنوا لیں اور آپ کی مہر آپ دیکھ لیں چھپتی ہر جگہ آپ دیکھ لیں اگر عربی قاعدے ضابطے کے مطابق لکھا جاتا تو لکھنا محمد رسول اللہ ایسے لکھنا چاہیے تھا عربی کا قاعدہ یہ اوپر سے نیچے کو آتی ہے نا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رسول محمد لکھا ہے آپ ذرا غور کر کے دیکھنا کہ میں اللہ سے اوپر نہیں جا سکتا مطلب لکھنے میں بھی آپ کبھی برابری کا نہیں رکھتے اور ہم ان کو برابر میں رکھتے ہر جگہ ان کی شان یہ نہیں کہ ان کو رب کے خانے میں ڈال دیا جائے یہ ان کی شان نہیں آپ کا بچہ وہ نائنٹی ایٹ پرسینٹ نمبر لے کے پاس ہو میرا بچہ اسی پرسینٹ والا ہو اور استاد پکڑ کے میرے بچے کو بھی نائنٹی ایٹ ہی دے دے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ استاد بڑا سخی ہے بھائی کیا کمال سخی سخاوت کرتا ہے لیکن آپ تو کہو گے بڑا ظالم ہے نا ظالم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ پوری کائنات میں پوری مخلوق میں ان کے مقابلے کی کوئی ذات نہیں یہ ان کی شان ہے لیکن یہ شان نہیں کہ ان میں خدائی صفات پیدا کر دی جائے یہ ان کی شان نہیں ہے میرے رب کی گستاخی ہو جائے آپ کی حالت تو یہ ہے اللہ اکبر سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ انی اعوذ من سخطک اللہ رات کا اندھیرا ہے تہجد کا ٹائم ہے کوئی سننے والا نہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے ٹٹوڑا بستر میں نہیں تھے تھوڑے آگے بڑھی تو آپ سجدے میں تھے آپ کہہ رہے تھے اللہ کا اللہ میں تیرے غصے سے بچنے کے لیے تیری رضا مندی کی چادر اوڑھنا چاہتا حکومت اللہ تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی چادر اوڑنا چاہتا ہوں میں تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ لینا چاہتا ہوں لا صلا علیک اللہ میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا اللہ کا مگر تیری اتنی تعریف ہے جتنی تو خود اپنی کر یہ عام مشہور حدیث ہے سبحان اللہ و ہی اللہ کی پاکیزگی ہے اس کی تعریف کے ساتھ کتنی آدھا دخل کے ہی اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے پھر سوچا کہ مخلوق کی تعداد میں تو آخر محدود ہوگی ہی اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنے سے تو خوش ہو جائے عرش ہی اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے وہ کلمات ہی اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیرے کلمات کو لکھنے کی سیاہی ہے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہم ان کو برابر بتانا چاہ رہے ہیں بلکہ بس اوقات ان سے بھی اوپر لے جا رہے ہیں اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا کچھ اللہ اور دیکھو مسلمان کی حالت دیکھو نائنٹی نائن پرسینٹ جتنی محفلیں مجلسیں تقریبات اور دین کے نام پر کی جاتی ہیں ان کا مشترکہ عنوان یہ ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو نبی کو رب کے برابر کر دیا جائے آپ غور کر کے دیکھ کبھی سوچ کے دیکھ لو خود جمعے کا موضوع یہی ہوگا مخلوق کو رب کے برابر کر دیا جائے ان کی کرام سے بیان کر کر کے وہ تو بیچارہ فوج ہو گیا اب اس کی کرام سے بھراتے چلے جاتے ہیں اور بیان کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ ارننگ ہو جائے ساری قوم اس پوائنٹ پہ جمع ہوئی ہوئی ہے کہ مخلوق کو رب کے برابر کیا جائے وہ ہمارا پیر تھا اور بارہ سال اس کی کشتی ڈوبی رہی تو وہ جناب اس نے بارہ سال کے بعد کشتی کو نکالا اور روحوں کی تھیلی اللہ کے فرشتے سے پکڑ کے الٹ دی تو سارے زندہ ہو اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجے اور یہ کہنے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے جو بات کروں گا اس کا ضامن ہوں ہاتھ میں بیٹے ابراہیم کی ناش ہے اور وہ ہچکیاں لے رہا ہے اس کی روح نکل رہی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور فرماتے ہیں دل غمگین ہے آنکھ بہ رہی ہے لیکن زبان وہ بات کرے گی جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے انفراق کا یا ابراہیم اللہ ابراہیم مجھے تیرے جانے سے بڑا غم آیا کون نہیں جانتا کہ ان کے ہاتھوں میں ان کی ماں نے وفات پائی ان کے چچا نے وفات پائی ان کے دادا نے وفات پائی ان کی بیوی خدیجہ نے وفات پائی بیٹے بیٹوں نے وفات پائی ان کے ہاتھوں میں اگر ایسی کرامت تھی تو پھر وہ تو کیا اپنے پیر کو ہم نبی سے بلند کرنا چاہتے ہیں لیکن کون سوچے اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو اللہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے برابر اس جیسے اختیارات کسی محمود کو دیے تھے اور ہم ہر آن ہر بہانے یہی کام لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی کمالات کا مالک نہیں جیسے میرے رب کے کمالات ہیں اللہ کے سوا کوئی صفات کا حامل نہیں جیسے میرا رب کی صفات ہے اللہ کے سوا وہ کام کوئی نہیں کر سکتا جو میرا رب کرتا ہے ہم کسی دیو مالائی کیفیت میں رہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہمارا عقیدہ ہے کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت کس کو کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اجر کا اجر کی امید ہو یا اللہ خوش ہوتا ہو وہ عبادت ہے ٹھیک ہے وقت تھوڑا ہے میں مختصر کر رہا ہوں تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے تو فائدہ ہوگا ہر وہ کام جس سے اجر کی امید ہو وہ عبادت ہے اور لا الہ الا اللہ کا معنی کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا تو پھر دونوں کو ملاؤ تو کیا نتیجہ ہوا کہ ہر وہ کام جس کو ہم بطور عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں کرتے آپ نے نماز پڑھی مغرب کی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اس سے اجر ملے گا گا نا لہذا اللہ کی مخلوق کے سامنے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہو آپ جھک گئے رکو میں اجر ملے گا مخلوق کے سامنے اس طرح جھک نہیں سکتے اور قبروں والوں نے ہمیشہ دروازہ چھوٹا رکھا ہوتا ہے کہ وہ جھکے گا تو گزرے پورا دروازہ نہیں لگاتے آپ نے سجدہ کیا عبادت ہے تو رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر اللہ کے گھر کا طواف عبادت ہے تو اس گھر کے علاوہ کسی قبر شجر حجر کا طواف نہیں کر سکتے اللہ کے لیے بکرا ذبا کرنا عبادت ہے تو کسی قبر حجر شجر کے لیے بکرا ذبا کرنا شرک ہے الجلال علی کرام جو ہو چکا جو ہونے والا سب کو جانتا ہے کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے سب کو جانتی ہے اب یہ جھگڑا پڑا رہتا ہے بالکل آپ کو ایک چٹکی میں اس کو سمجھا دیتا ہوں جھگڑا رہتا ہے کہ کیا مصطفیٰ علیہ اصلاۃ السلام علم غیب جانتے ہیں کہ نہیں میں کہتا ہوں جانتے ہیں علم غیب ہوتا کیا ہے اگر آپ ابھی مجھے کہو جی پشاور میں یا دلی میں دھماکہ ہو گیا اور وہاں اتنے لوگ مر گئے مجھے کوئی شک نہیں ہوگا اس لیے کہ میڈیا کا دور ہے اور ٹیلی فون آنے کے پاس ہے تو آپ کو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ ادھر بیٹھ کر کیسے بات کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام السلام قیامت کی بات کریں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ وہاں گئے نہیں تو کیسے بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کا رب سے تعلق جڑا ہوا ہے تو جب غیب کی باتیں میرا رب ان کو بتاتا تھا ساری وہی سارا قرآن غیب ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام السلام کے پاس ہے اور وہ کیا جانتے ہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ نبی اور رب کے علم میں فرق نہیں تو ہم کہیں گے کوئی جھوٹ بولتا ہے نبی کا علم اللہ کا عطا کیا ہوا ہے اور رب کا علم وہ ہے جس کو کوئی عطا نہ کرے تو پھر بھی سب کو جانتا میں دس کو تمہیں مارا اللہ انم کوئی ارب خرب ہاتھ درختوں کا ایک پتا گرتا ہے تو میرے رب کے اذن سے بولا ہب بتن فی ظلمات الارض زمین کے پیٹ میں جو دانا گرتا ہے اس کا بھی علم میرے رب کو ہے ورا رقب ولا یابس الا فی کتاب مبین کوئی خشک ہے یا تر ہے ہر چیز کا علم میرے رب کے پاس علم میں بھی میرے رب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لفظ ایک ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا فجا اللہ ہو سمی ام بصیرا ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا دیکھنے والا اور سننے والا بنایا اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا نہیں شعی وہ سمیع البصیر آپ بھی سمیع بصیر ہیں میں بھی سمیع بصیر ہوں اللہ بھی سمیع بصیر ہے لیکن اس کا سننا اس کے لائق اور ہمارا سننا ہمارے لائق اس کا دیکھنا اس کے لائق اور ہمارا دیکھنا ہمارے لائق لفظ ایک ہونے سے کیفیت ایک نہیں ہوتی آپ کا بھی چہرہ ہے چونٹی کا بھی چہرہ ہے بھینس کا بھی چہرہ ہے تو کیا چہرہ کہنے سے سب برابر ہو جائیں گے ہے تو چہرہ نا چہرہ ہے لیکن لفظ ایک ہونے سے کیفیت ایک ہو جاتی ہے تو جب مخلوق مخلوق کے ساتھ ایک نہیں ہوتا تو مخلوق خالد سے کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلین راؤ رحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر اور رحیم ہے اللہ بھی رعوف رحیم ہے نبی بھی رعوف رحیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کیا رب کی رحمت اور نبی کی رحمت برابر ہو گئی تو الفاظ کا ایک ہونا اس سے صفات ایک نہیں ہوتی نبی علیہ السلام کی رحمت ویسی جیسے ان کی ذات کو لائق ہے اللہ کی رحمت ویسی جیسی رب کی لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پکارنا اللہ بارہا فرماتے ہیں وقال تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں وہ لوگ جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں سید خلون جہنم داخرین ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف میں فرماتے ہیں الدعاء هو العباده پکارنا ہی دراصل عبادت ہے پکارنا ہی دراصل عبادت ہے جتنی بھی عبادات ہیں یہ دراصل بکاری کے بھیس ہے کفن پہن کے رب کے گھر جا کے یہ چکر لگا رہا ہے یہ مانگنے آیا نظر آ رہا مانگنے آیا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے مانگ رہا ہے ٹانگے اوپر ماتھا نیچے اور کہتا اللہ تو ہی اونچا ہے یہ رہا ہے آپ کے دروازے پہ کو دستک دے اور آپ جاؤ ہاں بھائی سنا کیسے آئے ہو ویسے آپ بہت اچھے لوگ ہیں آپ کے گھر سے کبھی کو خالی نہیں گیا آپ تو بہت ویسے ویسے ہیں ایسے ہیں تعریفیں کرتا چلا جائے آپ کو شک ہوگا کہ کس کام آیا نہیں ہوگا نا اس نے کبھی وہ نہ مانگے کہ یہ نہیں کہہ کہہ رہا پیسہ دے دے دو دو روٹی کچھ نہیں رہا بس آپ کی تعریفیں کرتا چلا جا رہا ہے اور کہتا ہے آپ بڑے سخی لوگ ہو آپ کے گھر سے کبھی کو خالی نہیں گیا آپ تو بڑے چودھری لوگ ہو ایسی باتیں کرتا ہے جو کہتا ہے روٹی کا سوال ہے اس کو روٹی ملے گی اس کو ہو سکتا ہے سو روپئے مل جائے تو بکاری کے کئی بھیس ہوتے ہیں تمام عبادات اللہ تعالی سے مانگنے کے بھیس خلاف کہتے ہیں اللہ تیری بہت تعریف ہے تو مالک یوم الدین ہے اللہ تو رحمان رحیم ہے کر رہا ہے تو اللہ کو معلوم ہے مانگنے ہی ابود اللہ تیری ہی پوجا کرتے ہیں ہی اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اللہ کو معلوم مانگنے آیا ہے تو دعا ہو عبادہ مانگنا ہی دراصل عبادت ہے جب مانگنا ہی عبادت ہے تو پھر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک اس کی پھر دو کیٹیگریز ہیں ایک یہ کہ میں آپ سے کہوں بھائی پانی پلا دو آپ پانی دے دو تو کیا آپ رب ہو جاؤ گے ایسا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ سے کہا جائے یہ عبادت نہیں ہے اور اگر آپ کی وفات کے بعد میں کہوں جی پانی دے دو یہ شرک ہو جائے گا یا آپ سے زندگی میں وہ کام مانگوں جو رب کے سوا کوئی نہیں کرتا آپ سے کو بیٹا دے دو شرک ہو جائے گا تو پکارنا قرآن حکیم میں اس کی دسویں آیات ہیں ان اللہ دن الحمد اللہ عباد الحم جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو وہ تو تم جیسے بندے ہیں کہیں اللہ فرماتے ہیں دور بما سالم فستم اولا ان الذين تدعون من دون الله عباد الامثالکم فدعوہم فلیستجیبو لکم ان کو پکارو پھر دیکھتے ہیں تمہاری بات سنتے ہیں نہیں سنتے تو اللہ تبارہ کا وطارہ جیسے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ موجود ہے ہم نے دیکھا تو نہیں ہم کہتے ہیں جس طرح ہم ایمان لاتے ہیں کہ قرآن اس کی کلام ہے اور ہم نے نازل ہوتا نہیں دیکھا ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہے ایسے ہی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں بھی سنتا کو سنتا اور جواب بھی دیتا ہے دیکھیں کیا آپ اپنے بچوں کی ہر مراد پوری کرتے ہیں جو منہ سے نکال دے دیتے آپ ان کو وہ کہہ گے مجھے پسٹل چاہیے خنجر چاہیے تو آپ ان پر اتنی شفقت کے باوجود ان کی ہر بات نہیں مانتے وہ کہتے ہیں مجھے گاڑی دے دیں عمر اس کی چھ سال ہے کہتا مجھے گاڑی دے دے آپ اس کی ہر بات نہیں مانتے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کے فائدے کی چیز نہیں ہے آپ بھی مخلوق ہیں بچہ بھی مخلوق ہے اللہ کا تو اسی طرح خالق بھی جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے تو ہماری ہر بات نہیں مانتا اس کی حکمت ہے اس کے تقاضے ہیں اس نے کائنات کو چلانا ہے اور اللہ کو قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں یونس وہ دیتا اندازے کے مطابق جس طرح اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے ورنہ ہر چیز کے خزانے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ اس کو دینے سے برباد ہو جائے گا کس کو روکنے سے برباد ہو جائے گا اور کسی کو دے کے آزما لیتا ہے کسی سے چھین کر آزما لیتا ہے اور کسی کی دعا اس جہان میں مانتا ہے کسی کی دعا اس جہان میں مان لے گا اور اس جہان میں بندہ کہے گا اللہ وہ جو دعائیں میری دنیا میں قبول کی کاش وہ بھی محفوظ ہوتی اور آج مل سنتا سب کی ہے دیتا سب کو ہے لیکن اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق دیتا ہے کسی کو اس جہان میں دیتا ہے کسی کو اس جہان میں دیتا ہے ہم نے مانگا پچاس ہزار روپیہ تیرا نقصان ہونے جا رہا تھا پچاس کا ٹانگ ٹوٹنے جا رہی تھی اللہ نے وہ معاف کر دیا ٹانگ بچ گئی پیسہ نہیں ملا اگر پچاس بھی دے دیتا ٹانگ بھی توڑ دیتا تو وہ ادھر لگ گیا ہوتا اس نے شفقت کی آپ سمجھتے دعا قبول نہیں ہوئی نہیں ہوئی تھی آپ نے لاکھ مانگا پچاس ہزار کی تکلیف آ رہی تھی وہ معاف ہو گئی پچاس مل گیا آپ کہتے ہیں مانگا لاکھ تھا ملے پچاس آپ نے مانگی بیٹا تھا ملی بیٹی آپ کہتے ہیں ہزار بار مانگا نہیں ملا پھر وہ رب ہے وہ یہ بھی پاور کروانا چاہتا ہے کہ میں اسٹور کیپر نہیں ہوں جو لفا کے لے دیتا جانا جاؤں میں جب چاہوں روک بھی سکتا چاہے تو ابراہیم علیہ سلاط السلام کو نہ دے اور ساری زندگی نہ دے بڑھے پے میں دے دے زکریہ علیہ سلاط السلام کو ساری زندگی بچہ نہ دے اور بڑھیتے میں دے دے وہ اللہ ہے بادشاہ ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ جو اس کو پکارتا ہے اس کی سنتا بھی ہے اس کو دیتا بھی اللہ سب کو دیتا ہے یا یہ کہو کہ جو دیتا ہے وہ اللہ ہے اگر دیتا تو کوئی ہے نا مل تو رہا ہے نا جو دے رہا ہے اسی کا نام اللہ ہے اور وہ ایک ہے زیادہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ کہتا جی وہ بیڑی تار دی بارہ سال کے بعد ہاں۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وہ آیت اللہ حملنا مشہور ہماری نشانی یہ ہے کہ ڈبونے والے پانی میں کشتی کے ذریعے ہم تمہیں تیرا دیتے ہیں وہ ان نشا ہم آیت پہ غور کرنا اگر ہم غرق کر دیں فلا سری فلا ایسے تیزی میں ان کو لے کہ ان کی چیخ بھی نہ سنائی دیوے بڑا ان کا زور ساری کائنات مل کر ان کی لاشیں بھی نہ نکال سکیں یہ تو اللہ ہے یہ قرآن ہے رشیا کی ایٹمی آپ دو ڈوبی ساری دنیا کی ساری قوتیں جمع ہوئی ان کے کمیونیکیشن سسٹم فیل ہو گئے اور خطرے کے ڈر سے ان کا کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا اور وہ ڈوبی ان کی اللہ نے چیخ بھی سنائی نہیں دی اور آج کے دن تک اس کو نکال نہیں سکتا ساری دنیا کی طاقتیں سے مل کر اب قرآن کہتا ہے کہ ہم ڈبو دیں تو کوئی نکال نہیں سکتا اب یہ کہتا نہیں میرے پاس ایک آپشن ہے بتاؤ کون سکتا ہو اللہ تو میرے بھائیوں صدقہ خیرات دیکھ دینا دیر دو صبح دو شام دو ہر روز دو اللہ کے لیے دو غریبوں کو دو اجر ملے گا اور اگر تو کہ نہیں فلاں فش ڈیٹ ہوگی فلاں فش جگہ ہوگی اور اتنی تعداد ہوگی گیارہ گلاس دودھ کے ہوں گے تو پھر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے یہ اس گیارہ نمبر والے کے لیے اللہ کے تو ہر روز دی جا سکتی ہے نا بولے بکرا دوں گا لیکن کالے رنگ کا ہونا چاہیے کالے رنگ تو میرے اللہ کے ہیں جب بھی تو شرطیں لگائے گا جگہ کی تعداد کی وقت کی طریقہ کار کی تو پھر اللہ کا نہیں ہو کسی اور کا ہوگا تو اللہ کو اگر بکرا دینا دیکھ دینا عبادت ہے تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کے لائق نہیں اللہ سے ڈرنا اللہ یا